مفتی مختار الدین صاحب آپ کے سامنے علم تقوا جہاد پر گفتگو فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے یہ پورا مجمع جو ماشاء اللہ یہاں پر حاضر ہے اور پورے ذوق اور شوق سے حاضر ہے آپ بتائیں کہ آپ کیا بات سننے آئے ہیں زور سے بولیے ذرا اور ذرا زور سے بولیے اور ذرا زور سے بولیے کہ سایہ الحمدللہ بہت گھنا محسوس ہو رہا ہے اور یہ دونوں چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ مجاہدین کی استقامت اور قربانیوں کی بدولت اس کائنات کو حاصل ہو رہی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پہ کہہ دیجیے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس سٹیج پر حضرات اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے معروف زمانہ شخصیت حضرت اقدس مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمیشہ علم تقوی جہاد کے پیامی بن کر زمین کے چپے چپے پر گھومتے ہیں ہم سب کی خوشی اور ہم سب کے لیے یہ سعادت ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف فرمائیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امین صاحب بھی سٹیج پہ تشریف فرمائیں سفیر ختم نبوت مولانا محمد منظور چنیوٹی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن مولانا الیاس چنیوٹی صاحب بھی تشریف فرمائے معروف بزرگ عالم دین مفتی عبد الرحمن ظفر صاحب بھی سٹیج پر تشریف فرمائے حضرت مولانا الطاف صاحب مولانا قاری اشرف صاحب اور شاکر صاحب ابھی ابھی جو تشریف لائے ہیں حضرت نصرت العلوم گجرا والا کے مفتی حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب اور حضرت شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا فیاض سواتی صاحب اور مولانا ریاض سواتی صاحب دامت برکاتم العالیہ وہ بھی سٹیج پر تشریف فرما ہے یہاں پر اس سٹیج پر اللہ کا شکر ہے کہ کثیر تعداد میں ہزار حضرات اکابر علماء کرام موجود ہیں یہ ہم سب کی سعادت اور خوش قسمتی ہے اور آج کا یہ اجتماع اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ جہاد اللہ کا شکر ہے سمٹ نہیں بلکہ پھیل رہا ہے جہاد پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا تو ایک اس کے پھیلاؤ کو ایک زوردار نعرے سے ثابت کیجئے نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا ہاتھ کھڑے کر کے پوری طرح سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا لبیک لبیک انشاءاللہ ٹھیک گیارہ بجے تفسیر فتح الجواد کی تقریب رونمائی ہوگی جو مکمل بلبلوں اور جذبوں کے ساتھ انشاءاللہ جس کی رونمائی انعقاد پذیر ہوگی انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بلبلوں اور اپنے جذبوں کو تازہ رکھیے مرزا قادیانی کی دعوت پر آج پوری طرح ضربے پڑ رہی ہیں مرزا قادیانی کی اولاد کو تعاقب کرنے والے ایک جرنیل کو دعوت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب ٹھیک گیارہ بجے انشاءاللہ تفسیر کی تقریب رونمائی ہوگی الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا فلا مضل له له يضلله هادي ونشهد أن لا إله إلا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 مسلمانوں آج کا یہ عظیم اجتماع در حقیقت محافظین قرآن مجید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں الحمد للہ سم الحمد للہ قرآن مجید کی حفاظت ہر طرح سے ہو رہی ہے اس کے الفاظ کی حفاظت ہو رہی ہے اس کی تلاوت کے لہجے کی حفاظت ہو رہی ہے حتیٰ کہ وہ لہجہ اور وہ سریلی آواز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس دھیمے لہجے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے حضرات نے اس کی بھی کوشش کی ہے کہ اسے محفوظ کیا جائے اسی طریقے سے قرآن مجید کے مضامین اس کا ترجمہ اور اس کے صحیح مفاہیم انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے کونے کونے سے انسانوں کو پیدا کیا حضرات محترم آج جب کہ کفر کی یلغار تھی اور مختلف اسلام کے دشمن اور قرآن کے دشمن قرآن مجید کے اوپر کیچل اچھا رہے تھے اور قرآن پاک کی واضح آیات کا انکار کر رہے تھے میری مراد اس وقت آیات جہاد ہیں جو قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے اور جس کے اوپر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا یا المؤمنین علی القتال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو جہاد کے لیے ابھاریں انہیں تیار کریں قرآن پاک کی ان واضح آیات کی موجودگی میں کچھ ایسے انگریزوں کے گماشتے پیدا ہوئے جو انگریزوں کی نصرت اور تائید حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جہاد کا سرے سے انکار کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ میں نے جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے اور جہاد کا ذہن لوگوں کے ذہنوں سے جہادی دماغ کو ختم کرنے کے لیے سترہ سال برابر محنت اور کوشش کی ہے میری مراد اس سے ہندوستان میں ایک پیدا ہونے والا شخص مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو اپنی کتاب کتاب البریہ میں کہتا ہے کہ میں نے جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے اور جہادی خیالات کو مسلمانوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے مسلسل سترہ سال محنت اور کوشش کی ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جہاد کی حرمت کے لیے جتنی کتابیں لکھی ہیں جتنے رسالے لکھے ہیں اور جتنے اشتہارات تیار کیے ہیں اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے پچاس الماریاں بھر سکتی ہیں اگرچہ ہم ببانگ دور کہتے ہیں کہ یہ بات بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا سری جھوٹ ہے اس لیے کہ اس کی ٹوٹل جو کتابیں ہیں جو اس نے تصنیف کی ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف چوراسی بنتی ہے اگر ان چوراسی کتابوں کو جمع کیا جائے تو پچاس الماریوں تو کجا ایک الماری بھی نہیں بھرتی اور جھوٹے نبی کی یہی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے حضرات محترم وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے سترہ سال جہاد کی حرمت بیان کرنے پر لگائے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری وہ فوج جس کا ماٹو ہی جہاد ہے پھر وہ قادیانی مسلمانوں کی اس فوج میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہم سب کے لیے اور ہماری حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ قوم اور ان کا وہ جھوٹا نبی جو جہاد کو حرام سمجھتا ہے اس کو وہ فوج جس کا ماٹو ہی جہاد ہے اس میں ان کو ملازمتیں دینے کا کیا جواز بنتا ہے تو ایک طرف جب منکرین جہاد پیدا ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا جب جہاد کے مفاہیم کو دہشت گردی کے عنوان سے تبدیل کیا جانے لگا تو اس وقت ضرورت تھی اس بات کی کہ جہاد کے جو صحیح مفاہیم ہیں ان کو مسلمانوں کے سامنے صحیح طریقے سے وعدے کیا جائے اللہ پاک نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بھائی مولانا مسعود اظہر کو پیدا کیا اور ان کے دل میں یہ فکر ڈالی کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے اس عظیم فریضہ فریض جہاد کے خلاف جہاں علم بغاوت بلند ہے وہاں مسلمانوں کو صحیح اسلامی جہاد اور دہشت گردی کے درمیان واضح فرق جو ہے اس کو بیان کیا جائے اور مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا جائے میرے والد مرحوم حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ شاگردوں کو اپنے استاذ پر ناز ہوتا ہے اور بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ اساتذہ کو ان شاگردوں پر فخر ہوتا ہے والد صاحب نے فرمایا کہ مولانا مسعود اظہر اور مولانا اعظم طارق میرے دو ایسے شاگرد ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا مجھ سے قیامت روز پوچھیں گے کہ اے منظور چنیوٹی تو کیا بنا کر لایا ہے کیا کر کے لایا ہے تو میں اپنی بخشش کے لیے ان دو اپنے شاگردوں کو پیش کر دوں گا اللہ تعالی مولانا کے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے اور آج جہاں پر جہاد اور دہشت گردی کے مفاہیم کو خلط مل کر دیا گیا ہے گڑبڑ کر دیا گیا ہے مکس کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ دونوں الگ الگ اور متضاد جو چیزیں ہیں ان میں فرق کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ